حماد بن مسعدہ نے کہا ہمیں ابن عون نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی قصے کے ساتھ یزید کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چودہ